گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ سنیے مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ مجھ کو یکسر بھولا چکی ہو کیا مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ شاید مل رہی ہو سلیم خان مل رہی ہو بڑے تپات کے ساتھ مجھ کو یکسر بھولا چکی ہو کیا مجھ کو یک یاد ہیں اب بھی اپنے خواب تمہیں یاد ہیں اب بھی اپنے خواب تمہیں مجھ سے مل کر اداس بھی ہو کیا یاد ہیں اب بھی اپنے خواب تمہیں مجھ سے مل کر اداس بھی ہو کیا بس مجھے یوں ہی یہ خیال آیا بس مجھے بس مجھے یوں ہی یہ خیال آیا سوچتی ہو تو سوچتی ہو کیا سوچتی ہو اب میری کوئی زندگی ہی نہیں اب میری کوئی زندگی ہی نہیں اب بھی تم میری زندگی ہو کیا اب میری اچھا جی۔ کوئی زندگی ہی نہیں اب بھی تم میری زندگی ہو کیا ایک کر رہا ہوں کہ کیا کہا عشق جاویدانی ہے کیا کہا عشق جاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا کیا کہا عشق جاویدانی ہے کیا کہا عشق جاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا کیا کہا عشق جاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا ہاں ہاں فضا یہاں کی سوئی سوئی سی ہے تو شیر سنیے گا کہ ہاں ہاں فضا یہاں کی سوئی سوئی سی ہے تو بہت تیز روشنی ہو کیا ہاں فضا یہاں کی سوئی سوئی سی ہے تو بہت تیز روشنی ہو کیا میرے سب تنز بے اثر ہی رہے میرے سب تنز میرے سب تنز بے اثر ہی رہے تم بہت دور جا چکی ہو کیا میرے سب تنز بے اثر ہی رہے تم بہت دور جا چکی ہو کیا دل میں اب سوز انتظار نہیں دل میں اب سوز انتظار نہیں شم امید بجھ گئی ہو کیا دل میں اب سوز انتظار نہیں شم امید بجھ گئی ہو کیا واہ واہ واہ واہ